حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں بقی الغرقت کی طرف تشریف لے جا رہے تھے دوسرے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے آ رہے تھے آپ نے ان کی جوتوں کی آواز سنی تو ناگواری محسوس ہوئی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگے نکل جانے دیا تاکہ آپ کے دل میں فخر کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو پنتالیس